ذباء کے چند مسائل نمبر ایک لازم ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو مشرقین مرتدین وغیرہ ہم کا ذبیہ حلال نہیں ہے نمبر دو قربانی کرنے والے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم واجب ہے نیت کی دعا پڑھے یا نہ پڑھے صرف دل سے یہ ارادہ کر لینا کہ قربانی کرتا ہوں کافی ہے نمبر تین مستحب ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور اگر خود ذبح نہ کر سکے تو دوسرے کو حکم کرے اور خود ذبح کے وقت حاضر رہے یہی حکم عورتوں کا بھی ہے کہ خود ذبح کر سکتی ہیں اور اگر خود ذبح نہ کر سکیں تو ذبح کے وقت حاضر رہیں کہ وہاں کوئی غیر محرم موجود نہ ہو یہ حکم استحبابی یعنی لازمی اور ضروری نہیں عورت کا ذبح کیا ہوا بلا شبہ درست ہے جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں وہ گناہ گار ہیں ہاں اگر وہ کمزور دل ہو یا درست ذبح نہ کر سکتی ہو تو بہتر ہے کہ یہ کام اس کے سبرد نہ کیا جائے نمبر چار ذبح میں لازمی ہے کہ حلقوم سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دی جائیں نمبر پانچ ذبح کرتے وقت درد ذیل امور کا لحاظ رکھا جائے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلائے پانی پلائے بھوکھا پیاسا رکھنا مکرو ہے ذبح کی جگہ جانور کو گھسیٹ کر نہ لے جائے ایسا کرنا مکرو ہے آسانی سے جانور کو گرائے بے جا سختی کرنا مکرو ہے قبلہ رخ بائیں کروٹ لٹائے کہ جان آسانی سے نکلے اس کے خلاف کرنا مکرو ہے چار پیروں میں سے تین بندھے چھری تیز رکھے کند چھری سے ذبح کرنا مکرو ہے چھری اگر تیز کرنا ہو تو جانور سے چھپا کر تیز کرے کیونکہ اس کے سامنے تیز کرنا مکرو ہے جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لے بعد میں تیز کرنا مکرو ہے حدیث شریف میں کہ ایک شخص جانور کو بچھاڑ کر چھری تیز کرنے لگا یہ دیکھ کر آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بکرے کو ایک سے زائد بار موت دینا چاہتے ہو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا مکروح ہے سختی سے ذبح کرنا کہ سر الگ ہو جائے یا حرام مغز گردن کے اندر کی سفید رگ تک چھری اتر جائے یہ مکروح ہے گردن کے اوپر سے ذبح کرنا مکروح ہے اور منع ہے کیونکہ اس میں جانور کو ضرورت سے زائد اظہار آسانی ہے ذبا کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے یعنی روح نکلنے سے پہلے گردن علیحدہ نہ کرے اور نہ چمڑا اتارے کہ یہ مکرو ہے یہ تمام احکامات قربانی کے جانور کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر ذبیہ کے لیے ہیں جو جانور گدی کی طرف سے ذبح کیا جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اس کا گوشت حلال نہیں ہے ذبح کرنے والے کا منہ قبلہ کی طرف ہونا سنت موقعہ موقع ہے